علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ سینے سے سر تک کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ اس حصے میں جو اس سے نیچے کا ہے سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار سات سو اناسی یہ حدیث ضعیف ہے